السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ قبل اس کے خطبے کی ترجمانی آپ کے سامنے کی جائے ایک بہت ہی اہم بات پر تنبیہ کر دینا میں ضروری سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑے عائب اور شرم کی بات ہے اور ایسا نہیں کہ پہلی بار تنبیہ کی جا رہی اس سے پہلے بھی تنبیہ ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے غلط اور غلط کام کی وجہ سے غلط تصرف کی وجہ سے خیر کا دروازہ رک جاتا ہے انہی میں سے ہے کہ اس مسجد کے اندر کچھ لوگ پانی لا کر کے رکھتے تھے ہر جمعہ کو لیکن ہمارے کچھ بھائی چار چار بوتل پانچ پانچ بوتل اٹھا کر کے اپنے گھر لے جاتے ہیں شاید اس بندے نے دیکھ لیا تو پھر وہ پانی رکھنا اس نے بند کر دیا یہ مناسب نہیں ہے اس نے مسجد کے لیے وقف کیا مسجد میں آپ پانی پی لیجیے آپ کو چیز ضرورت ہے ایک بوٹل پانی پی لیجیے لیکن یہ کہ آپ چار بوٹل پانچ بوٹل لے کر کے گھر جائیں یہ مناسب نہیں ہے غلط ہے یہ آپ دیکھیں قرآن مسجد کے لیے وقف ہے آپ قرآن گھر نہیں لے جا سکتے ہیں آپ قرآن مسجد کے اندر پڑھیے اس کو گھر لے کر جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے حرام ہے یہ مسجد کے لیے وقف کیا گیا ایسے پانی کا بھی معاملہ علماء کا فتویٰ باقاعدہ کہ مسجد کے لیے وقف ہے آپ مسجد میں بیٹھ کر کے پانی پی سکتے ہیں اس کو گھر لے جانا تین تین چار چار بوتل اور جا کے گھر میں پینا یہ بالکل جائز نہیں ہے اور ایسا کرنا یہ غلط ہے تو ہمیں بہرحال اس کا خیال رکھنا چاہیے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق دے آمین آج کے خطبے کا موضوع تھا سوشل میڈیا کے استعمال کے شرعی ضوابط خطیب محترم نے اللہ کے حمد و ثنا بیان کی اور اس کے بعد خطبہ ارشاد کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حق ہے اور جب تمہاری وفات ہو تو ایمان کی حالت میں وفات ہو تقوا سب سے بہترین اور خوبصورت لباس ہے اور یہ بڑا ہی بہترین اور عظیم ترازو ہے تقوا کو اپنا شعار بنا لو اور اپنا لباس بنا لو اللہ رب العالمین کی نعمتیں بندوں پر بے شمار ہیں انہی نعمتوں میں سے علم اور تعلیم کی نعمت ہے اور انہی میں سے آج کے دور میں سوشل میڈیا ہے یہ آئی ہے اور یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو ہمارے لیے آسان کر دیا ہے مسافتوں کو مختصر کر دیا ہے اور وقت کو ہمارے لیے کم کر دیا ہے بہت ساری اہم چیزیں انہوں نے بنائی ہیں اور سروس کو بہت زیادہ انہوں نے امپروو کر دیا ہے اور بہت سارے وسائل کو ہمارے لیے مسخر کر دیا ہے انسان کی خدمت کے لیے چند سیکنڈوں کے اندر ایک معلومات یا ایک چیز ایک ملک سے دوسرے ملک بلکہ دنیا کی تمام جگہوں پر پہنچ جاتی ہے ایک مسلمان ان ٹیکنالوجی کو اللہ البرامین کی نعمت سمجھتا ہے اور اس پر اللہ البرامین کا شکر ادا کرتا ہے پھر اللہ البرامین ان کے اس کے ہاتھوں پر خیر کو جاری کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے علم کو پھیلاتا ہے لوگوں کو تعلیم اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دلاتا ہے فقرا اور جو محتاجین ہیں ان کی خدمت ہوتی ہے اور ان تمام چیزوں میں اللہ رب العامن کا مراقبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور جو کچھ بھی سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے یا جو کچھ کہتا ہے ان تمام چیزوں میں اللہ البامین سے ڈرتا ہے لیکن بعض دل کے مریض لوگ ایسے ہیں جو ان چیزوں کو ان چیزوں میں استعمال کرتے ہیں جو اللہ البامین کو ناراض کر دینے والی چیزیں ہیں جیسے وہ افواہوں کو پھیلاتے ہیں اور فوج کاری عام کرتے ہیں اور فیک آئی ڈی بنا کر کے لوگوں سے مال مانگتے ہیں کہ ہماری مدد کیجیے لوگوں کے مال کی چوری کرتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جس کا نقصان سوسائٹی پر اور افراد پر ہوتا ہے یہ جو ٹیکنالوجی ہے اگر ہم اسے اچھی طریقے سے استعمال کریں تو اس کا نفع اور اس کا خیر بہت زیادہ ہے اور اگر ہم اس کا غلط استعمال کریں گے تو اس کا ہمارے لیے نقصان ہوگا بندہ ہر حال میں لا محالہ اللہ ہر براہین کے ہاں ذمہ دار ہے اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن سوال کرے گا جو کچھ بھی وہ سوشل میڈیا پر نشر کرتا ہے جو کچھ بھی پھیلاتا ہے جو کچھ بھی لوگوں کو بھیجتا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سے سوال کیا جائے گا لہذا ہمارے اوپر واجب ہے کہ تمام چیزوں کو ان میں استعمال کریں جو اللہ رب العامن کو خوش کر دیں اللہ راضی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے ارشاد یہ علم و خائن تلع و ماتخی صدور اللہ تعالیٰ ہماری آنکھ کی کنکھیوں کو ہمارے آنکھ کے اشاروں کو اور ہمارے سینوں کے اندر جو راز ہے جو پوشیدہ چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو اللہ جانتا ہے اللہ کے بندو اللہ کے ارشاد ہے ما الفظ من قول اللہ رقیب الحطیت ہم جو کچھ بھی اپنی زبان سے بات نکالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھنے والے فرشتے موجود ہیں جو ہر چیز کو درج کرتے ہیں اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بندہ کوئی بات کرتا ہے اور اس بات کی خطرناکی کو نہیں سمجھتا ہے پھر اللہ ابامین اس کے ذریعے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے مشرق اور مغرب کی دوری کی مسابت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی کتاب پرانے مجید کے اندر تنبیہ کی منع کیا ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو تنبیہ کی ہے اور یہ ہمیں بتایا ہے کہ زبان پر کنٹرول کرو زبان سے نکلی ہوئی ہر بات قیامت کے دن جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور انسان جو کچھ بھی لکھتا ہے یا کہتا ہے یا جو کچھ بھی وہ نشر کرتا ہے ان تمام چیزوں کا اللہ تعالیٰ حساب لینے والا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ان تمام چیزوں کو اے آئی وغیرہ کو ہم غلط چیزوں میں استعمال نہ کریں جھوٹ میں اور اس طریقے سے غلط کلپ بنانے میں اور آواز کی نقالی کرنے میں اور جو شخصیات ہیں ان کو داغدار کرنے میں اور جھوٹی باتوں کو دوسروں کی طرف منسوب کرنے میں ان تمام چیزوں میں اس کو استعمال نہ کریں یہ غش ہے یہ دھوکہ دینا ہے فریب فریب ہے اور یہ حرام چیز ہے اور حقائق کو بدل دینا ہے اور باطل کو حق کی صورت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے اور لوگوں کی عزتوں سے کھلواڑ کرنا ہے اور لوگوں کی پراویشی میں داخل ہونا ہے اور باطل کو کی نشر و اشاعت میں ہم ان کا تعاون کرنا ہے لہذا ان تمام چیزوں سے ہم بچیں اللہ حرب العامی نے فرمایا کہ جو مومنوں کو اور مومنات کو ایزا پہنچاتے ہیں تکلیف پہنچاتے ہیں جن چیزوں کو انہوں نے نہیں کیا فقد احتم البحتانہ و اتمام مبینہ انہوں نے بہت بڑا بہتان باندھا بہت بڑا گناہ کیا اور اللہ فرماتا ولا تجسسو ولا اقتبا بادا تم کسی کے ٹوہ میں نہ پڑھو اور تم کوئی تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی ہمت نہ کرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اے لوگوں جو اپنی زبان سے اسلام لائے ہو اور تمہارے دلوں میں ایمان ابھی جاگزی نہیں ہوا مسلمانوں کو ایزا نہ پہنچاؤ ان کو آر نہ دلاؤ اور ان کے پیچھے نہ پڑو ان کے ٹوہ میں نہ رہو اگر تم مسلمان کے ٹوہ میں رہو گے تو اللہ عربامن تمہارے پیچھے پڑے گا اور تمہیں اللہ اربامین رسوا کر دے گا دلیل کر دے گا لہذا اللہ کے بندو مسلمان پر واجب ہے کہ کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے یا کوئی چیز لکھنے سے پہلے یا کسی چیز کو بھیجنے سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے تصبت کرے اور اس کے بارے میں صدق اور عدل سے کام لے اور اس طریقے سے ہر بات کو نقل کرنے والا نہ بن جائے کیونکہ جھوٹ جرم ہے اور بہتان کسی پر لگانا یہ ہلاکت کرنے والی چیز ہے اور اللہ ابرامین بندے سے ان تمام چیزوں کے بارے میں سوال کرنے والا ہے لہذا حق کے امین بنو اور حق کے پہرے دار بنو اور گمراہ لوگوں کو نہ کرو اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ ایسی تصویریں یا ایسے آڈیو اور ویڈیو جو جھوٹے ہیں اور لوگوں کی طرح منسوب کر دیے گئے ہیں ان کو لوگوں کے درمیان پھیلانے سے وہ بچے کیونکہ اس میں جھوٹ کی نشر و شاعت ہے باطل کے ساتھ ہے اور لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانا ہے اللہ البرامین نے حکم دیا ہے کہ کوئی بھی چیز ہو ہم اس کی تحقیق کر لیں اللہ الرمۃَ الدین عام امجا فاس کن بے نبین فتبین ان توسیب و خوم بے جہالا فتش بہ علامہ فا نادمین اے ایمان والو جب فاسق کی طرف سے تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے تو تحقیق کر لو ایسا نہ ہو کہ تم انجانے میں ایسی بات کر لو یا ایسا ایسی ایسا کام کر جاؤ بعد میں تمہیں اس پر ندامت اٹھانی پڑے لہذا کوئی بھی چیز نشر کرنے سے پہلے ہمیں اس کی تحقیق کرنا چاہیے اللہ کے کے سے کفا بل مد بن حد دی سا سمے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ ہر سنی سنائی باتوں کو لوگوں کی طرف منسوخ کر دے اللہ کے نیک بندو اس ٹیکنالوجی کا غلط استعمال کرنے کے بڑے مفاصد ہیں اس کے بڑے نقصانات ہیں اور یہ نقصانات انسان کو بھی پہنچتے ہیں سوسائٹی کو بھی پہنچتے ہیں ملک کو بھی پہنچتے ہیں اور یہ جو اے آئی ہے اس کا مسلمانوں کے جو ہمیں پڑھنے کے لیے استعمال کرنا اور جو علماء ہیں ان علماء کی نقالی کرنا ان کی طرف غلط فتحوں کو منسوب کر دینا اور ان کی طرف جھوٹی باتوں کو منسوب کر دینا یہ بہت بڑا جرم ہے اور یہ بہت بڑی ہلاکت کر دینے ہلاک کر دینے والی چیزیں ہیں لہذا اس سے بچیں اس میں دین کی بربادی ہے انسان کے لیے علماء کی جو عزت ہے علماء کا جو وقار ہے ان لوگوں کے درمیان ان کے وقار کو زائل کر دینے والی بات ہے اور اس طریقے سے عوام کو لوگوں کو علماء کے خلاف بھڑکانے والی بات ہے لہذا ایسی چیزوں سے انسان بچے اس سے معاشرے کے اندر فتنہ پھیلتا ہے زمین کے اندر فساد ہوتا ہے علماء کی عزت لوگوں کی نظروں سے گر جاتی ہے اور دن کی دین کی اہمیت بھی لوگوں کے دلوں سے کم ہو جاتی ہے لہذا علماء کی طرف یہ آئی کا سہارا لے کر کے ان کی طرف غلط فتحوں کو منسوخ کرنا غلط باتوں کو منسوب کرنا یہ بہت ہی حرام چیز ہے اور اس طریقے سے انسان کے ایمان کے خلاف ہے اللہ کے ارشاد ہے اللہ علیہ حب الفساد اللہ ابام الفساد کو پسند نہیں کرتا ہے اور یہ دین کا بہت بڑا فساد ہے لہذا اس سے ہم بچیں اور تحقیق کر لیا کریں کسی بھی چیز کو نشر کرنے سے پہلے یہ بات انہوں نے پہلے خطے کے اندر بیان کی اور دوسرے خطے کے اندر بیان کیا کہ اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اللہ کے اطاعت کرو اللہ کا مراقبہ کرو اللہ کی نافرمائی نہ کرو اور یہ بات جان لو اللہ ہمارے اوپر تمہارے اوپر رحم فرمائے کہ نہ سما وبصر کل اولا کا کانا انو مسلح کہ آنکھ اور کان اور دل یہ سب کے سب قیامت کے دن تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اللہ کے بندو آج کے سوشل میڈیا میں سے یہ جو آئی ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اگر آپ اسے صحیح جگہ استعمال کریں گے آپ کو اجر ملے گا غلط جگہ اس کو استعمال کریں گے آپ کو اس کے اوپر گناہ ہوگا آپ اسے خیر میں استعمال کریں گے علم کی نشر و شاعت میں استعمال کریں گے بھلائی پہنچانے میں استعمال کریں گے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ ابرامین کی طرف سے پوری انسانیت پر اور اگر آپ اسے شر میں منکر کو پھیلانے میں اور اس طریقے سے برائیوں کو فحش کاری کو پھیلانے میں آپ استعمال کریں گے تو اللہ ابراہین کی طرف سے بہت بڑی بلا ہے بہت بڑا عذاب ہے بہت بڑا فتنہ ہے اللہ کی طرف سے یہ انتقام ہے لہذا اللہ ابامن کی اس نعمت کو انتقام میں مت بدلو اور اللہ ابامن کی زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اللہ کی نافرمانی میں اس کی نعمتوں کو استعمال نہ کرو اس سے پوری زندگی کے اندر ضرور ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت کے اندر انسان کو بہت بڑا خسارہ ملتا ہے اللہ کے بندو یہ بڑی خطرناک چیز ہے اور بڑی مصیبت والی چیز ہے کہ آج سوشل میڈیا پر نافرمانی اور معاشی اور اس طریقے سے ہلاک کر دینے والی چیزیں شرک اور بدعت اور خرافات کو انسان پھیلاتا ہے اور اس طریقے سے گناہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے مر جاتا ہے انسان لیکن یہ ساری چیزیں اس کی باقی رہتی ہیں اور اس کے گناہوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے حضرت حبیب الفارسی رحمت اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ ایک بندے کی شہادت اور اس کی خوشنودی اس میں ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کے گناہ بھی مر جائیں اس کے ساتھ میں وہ مر گیا اس کے گناہ بھی مر جائیں یہ انسان کے لیے سعادت کی بات ہے جو انسان ان چیزوں غلط چیزوں میں استعمال کرتا ہے انسان مر جاتا ہے لیکن اس کے گناہوں کا دروازہ کھلا رہتا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو والدین ہیں ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کا مراقبہ کریں اپنے بچیوں کا مراقبہ مراقبہ کریں ان کی نگرانی کریں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرے گا وہ ذمہ دار ہیں مصول ہیں اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا جو بھی رعایا اللہ رب العالمین نے آپ کو دی ہے ان تمام رعایا سے جو رائی ہے جو ذمہ دار ہے اس سے سوال کیا جائے گا لہذا اس مصولیت کو اس ذمہ داری کے احساس ہمارے اندر ہونا چاہیے اور اپنے بچوں کی ہم نگرانی کریں کہیں ایسا نہ ہو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ برے کاموں کے اندر برے اخلاق کے اندر برائی کے اندر جرائم کے اندر ملوث ہو جائیں اور ہمیں اس کے بارے میں کوئی خبر نہ ہو لہذا اپنے بچوں کی نگرانی کریں یہ باتیں انہوں نے دوسرے خطبے کے اندر بیان کی اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ ابراہین اس نعمت کو ہمیں خیر کے پھیلانے میں استعمال کرنے میں اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اللہ تعالی ہمیں شر سے بچائے اللہ تعالی مسلمانوں کی بات کرے مسلمان ملکوں کی بات کرے اللہ تعالی اس ملک کے اندر امن و امان کی نعمت کو اور مسلمان ملکوں کے اندر امن و امان کی نعمت کو برقرار رکھے امین و صلابینہ محمد والا علیہ و صاحب اجمین و جداکم اللہ خیر و السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ